ایک راوی ہے مثلا اس کو یعنی کہ ابن حبان نے شکا قرار دیا ہے جی جی اور ابن حبان کے علاوہ اور کسی کی توثیق نہیں ملتی سوائے امام بحقی کے اچھا امام بحقی بھی اس کی توسیع کرتے ہیں اچھا جی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا وہ تو جہاں تک بھی جی اطمینان ہے انشاءاللہ شاء اللہ ایسے راوی ان کو ہم حسن الحدیث ہی قرار دیں گے انشاءاللہ یعنی ابن حبان کے بعد اگر بہت کر دیتے ہیں امام حاکم کر دیتے ہیں امام دار کتنی کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں انہیں یعنی ایک دوسرے بندے کی تعید ان کی تقویت میں بات چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابن حقبال رحم اللہ تعالیٰ جو ہے